ترجعونها ان كنتم صادقين اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتی